تو میرے پاس ہی شامل مگر واشوں کی نشانی ارب ہے محبت یہ گناہوں سے مچتا ہے یہ سر ام اٹھاتا ہے یہ اپنی اللہ کا شیف جو مرد اور بوڑھا یا جوانوں سے بچے گا یہ اللہ کاشتی آشیف تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان والوں پر روزے پڑتی ہے جیسے تم سے پہلے عمر تو پڑتی ہے پریشان نہ ہونا کے روزے سے پریشان ہو گرمی کا مہینہ ہے لائٹیں جا رہی ہے تو پریشان نہیں ہونا ان شاء اللہ تعالیٰ روزے دار کو اللہ کھلاتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں عورتیں پریشان نہ ہو خورکے میں رہیں گے نماز پہن کر اور گرمی لگے گی تو کیا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ جو روزہ رکھتا ہے روحانیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد فرماتے ہیں اس لیے فرما دیا اے ایمان والوں اے اللہ کے عاشقوں جب نمبر تم سے پہلے بھی لوگوں کے روزے پڑتے اس لیے منع کرتے کہ روزے سے پہلے کے بائیس منٹ کا روزہ ہوتا ہے پریشان مت ہونا تو مگر آگے فرما دیا اس کا مقصد کیا ہے جان جب ہوں تبھی اردو کو تبھی بن جائے مطلب کسے کہتے ہیں جب تم نفس ہی آنے ہوا حرام خواہشات پیدا ہو اس کو روک لے اب حرام خواہشات کیوں پیدا ہوتی ہیں پیٹ میں چڑھا پڑا چارا اچھلنے لگا بیچارا جب پیٹ میں بگی گئی جب پیٹ میں پلاؤ بریانی کیا سچا کیا دودھ کیا لگتی گئی تو نہ سوچ لے گا اور اس کو کھانے کی مستی کرے گی نس کو اور جب پندرہ گھنٹے بھوکے رہیں گے اس کی ٹریننگ کا مہینہ ہے جب پندرہ گھنٹے پھر اس میں تاریخی رکھیں گے ٹھنڈا گرم گرم روح افزا بھی رکھا ہوا ہے ٹھنڈ بھی رکھا ہوا ہے گھر کر کے رکھا ہوا ہے اور ساری نعمتیں ہیں مگر یہ فریج کھول کے نہیں کھا رہا یہ اللہ بندے کے درمیان رابطہ ہے کوئی کرنا نہیں ہے فریج کھول کے نہیں کھا رہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ کو پتا ہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اللہ نعمتوں سے بچ نہیں ففٹین آورس پندرہ گھنٹے سیون سے لے کے ماشاء اللہ ساڑھے چار بجے سے لے کے اور پھر سات بجے تک کچھ کھا بھی نہیں رہے جب حالات سے بچ گیا تو اللہ نے ان شاء اللہ نفس کو بھی صلاحیت دی ہے جب حالات سے بچا نفس نفس نفس کو کو خبر کے کے لیے اپنے اس اس سے سے سے سے سے بچا بچا رہا رہا بچنا بچنا کیا کیا مشکل مشکل ہے ہے ہے ہے ہے حرام جو اللہ نے نے نعمت دی بھی تو خبردار کر دیتے اب میں ٹی ٹی وی وی نہیں ٹائم پاس کرنے سامنے بیٹھے ہوئے جناب پہلے ٹی وی تو ٹائم ٹائم پاس پاس کرنے کے اسمارٹ اسمارٹ فون فون میں میں پورے دن نہیں ہوتا یہ بلاگ دیکھوں یہ دیکھوں دیکھوں یہ میں اسمارٹ کو چھوڑے لات مارے تو بیچے اس کے ہم مطلب الگ اس میں دور ہو گئے اس میں تصویروں اسمارٹ فون ہزاروں کا مجموعہ ہے پہلے کام وہ الگ وہ کرنے کہیں اور جا رہا ہے سنیما دینے اور جا رہا ہے ویڈیو گیم ملنے کہیں اور جا رہا ہے لڑکیوں سے ملنے کہیں اور جا رہا ہے سارے مجموعہ اسمارٹ فون کے اندر آ رہے ہیں دیکھتے ہیں لوگ اپنے نام سے دوسرے گیارہ مہینے میں اسمارٹ فون پہ کیا کیا بزنس کے ساتھ اللہ کو ناراض نہیں بزنس کر سکتے اللہ مطلب ایسا بزنس جو اللہ سے ناراض کر کے برکت ہوگی کیا بتائیے تو یہ ارادہ ہے کہ ہمیں پندرہ گھنٹے پہلے تو نمازوں کا اہتمام رمضان سے روزہ تیس دن پڑھ لینا اور نمازیں پانچ ٹائم پانچ نمازیں پانچ کی پڑھ لیں فضر کی نماز سے سہر کی نماز جماعت سے آفس میں نہیں کی ہے پتی میں آ رہے ہیں پھر سے پوچھتے ہیں اثر کی نماز جماعت سے کی نماز جماعت سے ہی ہے اب ساری کھانے میں لگ لاؤ لسی بھی لاؤ جناب روزہ بھی لاؤ چاٹ بھی لاؤ اور وہ دہی بڑے بھی لاؤ سب پیٹ میں پورا ٹوس دیا آپ کی رکاوٹ میں پہنچ گئے جناب بھائی کھجور کھا لی پانی روزہ بھی لیا چلو چاٹ کھا لی دس منٹ ہوتے پھر مسجد میں آ گئے تقریر اللہ سے نماز پڑھی اس کے بعد لیڈر صاحب اور بہت سے آنے کے بعد ان شاء اللہ اللہ میں کوئی چیز میں نہیں چھوڑوں گا <laughs> ساری چیزیں کام پر مگر تقریر والا سے جہاں نماز پڑھے گا گھر میں جماعت نہیں کرانی اپنا پارٹی بھی چکر ہوں دوسروں کے گھر جا رہے ہیں پارٹی میں اور جماعت کی نماز چھوڑ رہے گھروں میں نماز پڑھ رہے جناب تو اللہ کی نافرمانی ہوگی جماعت کی نماز واجب ہے مردوں پر عورتوں پر اوور پڑھنے پڑے اور یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے اس میں بہت بڑا احتمال آپ کو سنیں گے یہ بھی ہے کہ اپنے ملازموں کو ذرا ہلکا نہ رکھو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو چھ گھنٹے کر دو بیوی ڈیوٹی نہیں کرتی وہ جناب افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں تو بیچارے پچاس لوگوں کا افطار پارٹی بنانی ہو بیگم صاحب افسروں سے بن رہا ہے اس کو اس کو بیچارے گرمی کرتی کیا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس سے بھی بہت اللہ رکھے سرموں سے باہر سے ہیں اللہ کو بھائی جاتے یا شیریں جو بھی شیریں ہے راہ سے شیریں اس سے جاتے ہیں آپ سرو سے لے کر آ جائیں بیوی سے بھی بہت اللہ رکھے اور ایک میرے لیے عارف دل حضرت شاہ فیوز محمد صاحب اپنے اللہ سرو نے عجیب بات کروائی کہ بہت پیاری مجھے بڑا فائدہ ہوا شہری میں آرام کرانے میں رات کو سرالی پڑ کے صبح بارہ ایک بجے صبح چار بجے ہوتا ہے جو شہری بنانے والی عورت ہے جو گاڑی نہیں پڑے چار بجے پونے چار بجے اٹھنا پڑے گا تو اب یہ آنکھ کھلی عورت ہے اس کی آنکھ کھلی مرد صاحب تو بیوی کے ضروری مریض کے بیوی کے آنکھ لگ کے مجھے اٹھائے گی مرد بھی سوتا رہے گی عورت بھی سوتے رہے گی ہم پکڑ سے رہیں گے جو ہے میرا بیوی جب صبح اٹھے آنکھیں بھری دو بڑی بگڑ بھی گئی شہری بھی گئی کوئی پیٹ میں کوئی چارہ نہیں پڑا پندرہ گھنٹے کیسے رہوں بیوی کو ڈانٹ کر کیا ہو گیا ہمیں نے کیسے روزہ رکھا چاند پر کاٹنا نہیں بڑی پیاری بات فرمائی تمہارے مذہب میں رسک لکھا ہوئی کتنی پیاری بات ہے نا ہو سکتا ہے وہ ہم دودھ پی لیں گے دس بارہ سر کا آگم کیوں ہو جاتا موشن ہو جاتے ہیں ہم لوگ چاٹنا نہیں ہے معاف کر دینا ہے یہ سبر کا مہینہ ہے میں ساری باتیں لکھ کے جاؤں گا میں پھول میں جاؤں مدی مسجد میں بھی بڑھ بھی بیان ہوتا ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا کریں رمضان شریف میں کیا کریں مسجد کے اندر یاد نہیں کروائی گئی معاف کر دیں پھر یہاں صبر کا مہینہ ہے مہینہ صبر کا ہے مہاماری کا مہینہ ہے جو لوگ اس کے مریض ہیں اور جو عورتیں اس سے مریض ہیں بڑا اچھا مہینہ ہے ارادہ کر لیں کہ میں انشاءاللہ پورے مہینے میں غصہ نہیں کروں گا غصے والی بات میں بھی غصہ نہیں کروں گا رہن بھی رہوں گا اللہ کو ہر ہم امت کی قیمت یا صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑا ہے اور امت میں سب سے بڑا رحم دل تھے جو لوگ غصے کے مریض ہیں غصہ رکھا ہے غصے والی بات میں غصہ آئے گا شوہر کو بیوی کے بیوی کو شوہر کے بچوں پر بچے کر رہے ہیں ارادہ کر لیں تیس مہینے میں ہم لوگ غصے کے مریض ہیں ہم لوگ کے مریض ہیں اس تیس دن میں اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے کیونکہ اراد بچے ہیں اور نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہے تو ہم نے ان شاء نہیں کروں اور ہماری کمائی ہے اور اس میں ماشاء اللہ ایک کھجور کارنانے کا بہت سوال ہے سستی پلا کا ایک کھجور بھی کسی کو کھلا دی اب دار پارٹیاں ضروری نہیں ایک لاکھ کے ساتھ کسی کو کھجور بھی کھلا دی سجا میں کوئی کھڑا ہوا تھا کھلا دی اس کا بہت سوال ہے اب دار پارٹیاں کرنا بھی کوئی ضروری نہیں اب دار پارٹی اگر آپ کسی کو افطار کھلانا ہے غریبوں کو کھلا دیں رشتے داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں مگر تو اس میں یہ طے ہو گئی افطار ہوگی اور افطار ہم سب لوگ جماعت سے نماز پڑھیں گے عورتیں وقت سے نماز پڑھے گی اور آنے کے بعد تھوڑا بہت کھانا گا پھر اپنے گھروں کو جائیں تاکہ تراوی جماعت سے پڑھ سکے یہ بتاتا ہوں تراوی میں کیا ہوگا تو جو ہے افطار میں مرد عورتیں الگ الگ ہوتے ہیں اللہ کی نافرمانی مت کریں جماعت کی نماز واجب ہے جماعت کے سادہ کی لڑکیاں تارا کی لڑکیاں سالی بھابھی ماموں ماموں ماموں چچی سب ایک ساتھ بیٹھے ہوئے دس سال میں کھانا کھا رہے کم از کم جو گھر کے بڑے ہیں ارادہ کریں کہ رمضان شریف میں مرد الگ ہوں گے عورتیں الگ ہوں گی پہلی بات تو اس کی ضرورت ہی ہے ساتھ پڑھنے کی اگر بہت ضرورت ہو اتوار کے دن کر لی ہفتے کے جمعے کے دن کر لی سب اس کے بات کا امام کو جواب سے نواز عورتوں پہ نہ پڑے ہماری کھانے پینے بیٹیوں کو نہ پڑے چلو ابھی پڑھنے کیا حضرت نے بڑی اچھی خواتین کی ہے تو مردوں کی اتنا کی بات ہے عورتوں کی اتنا کی بڑی زبردست بات بتائی سنیے نا یہ مردوں کو مزے آ رہا ہے مسجدوں میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں ہم کچن میں کھانا بناتے ہیں چائے بناتے ہیں ہیں چھٹ چھٹ کاٹتے کیلے اور دیکھ کے موسمی اور مردوں کے بڑے آ رہے ہیں تلاوت کر رہا ہے ہم سموسے بنانے میں لگی حضرت نے فرمایا یہ پرانا حدیث ثابت بھی ہے کہ جو عورتیں کھانا کھانا بنا رہی ہے افطاری بنا رہی ہے مرد جو عبادت کر رہا ہے عورت کو اپنی عبادت کا بھی ثواب مل رہا ہے مردوں کی عبادت کا عورت کو بھی مل رہا ہے آپ اس کو زندہ دہری کے ساتھ افسانہ میں خوب کام کریں سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے آپ چار کرا دیں الحمد للہ اللہ کرتے پھر گئے تھوڑا سات بنا گئے سوا مہینے کا مہینہ ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا مہینہ یہ اللہ نے گھنٹے آپ حرام سے بھی اللہ کو بچانا ہے آپ ذرا سن رہے ہیں غور سے سنیں اللہ تعالیٰ میرا میرا میرا ہے جو ہے مزاج نہیں ہے کہ میں اتنا سوچ سوچ کے بیان کروں آپ اگر آپ کو جانتے ہیں مگر کوئی بات رہ نہ جائے رمضان شریف میں چار باتوں کا حکم ہے ابھی کتاب بھی دی جائے گی آپ کو اس کو غور سے بڑے آگر سے اس لیے جو کتاب میں لایا ہوں مختصر کر کے میرے شیر عالم بلّہ حضرت محمد شرابی محمد اقدر صاحب نے مجھے بیان کروایا ہے اور کافی بیان ہے اس کو جو اور کرنے کا کتاب بھی جائے گی عورتوں میں بھی جائے گی ان شاء اللہ اس کو پورا وہ اللہ والا بن جائے گا اس کتاب میں جو عمل کر لے گا لا الہ الا اللہ کی کثرت دوسرا استغفار کی کثرت استغفار کی کثرت سو دفعہ رب یغفر وارحم وانت خیر الراحمین یستغفر اللہ ربی فی کل ذنب واتوب الیہ یہ قال استغفر اللہ سو دفعہ پڑھی دوسرا جنت کی طلب اور دو سے بنا کیونکہ سارے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان شریف کے اندر گیارہ مہینے سارے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے بند شیطان کو جکڑ کے رسیاں باندھ کے اور اس کو خوب زبردست ساری جتنی بھی بننے والی چیزیں اس کو تنظیموں میں پھر بھی ہم برا کرتے ہیں جناب کیونکہ گیارہ مہینے ہمارے عادتیں پڑیں گی تو نفس کو عادت ہے نفس شیطان کا طریقہ ہے <laughs> نفس کو عادتیں پڑیں گی تو اس لیے وہ رمضان میں بھی ہم سے گناہ ہے اس لیے نفس کو بہت آسان ہے نفس سے مقابلہ ہے نفس سے مقابلہ بھی آسان ہو جاتا ہے جناب جب پیٹ میں چارہ نہیں ہے نفس سے مقابلہ آسان ہو گیا ساڑھے آسان بھی ایک مہینے آسان ہے جو لوگ زیادہ تر داڑھی یہ کرواتے ہیں یہ کٹھی سے کم کرواتے ہیں اس مہینے سے ارادہ کرتے ہیں میرے کتنے دوستوں نے رمضان میں ارادہ کی داڑھی رکھی کتنے لوگوں نے ارادہ کیا چڑھ نہیں پیوں گا سگریٹ نہیں پیوں گا میں پوری نہیں کھاؤں گا چھوٹ گئی رمضان کی چھوٹ سکتی ایک فٹ کی داڑھی ایک فٹ کی داڑھی یہاں تھوڑی دیر نیچے تھے ایک فٹ کی داڑھی یہاں سے رکھنا ایک فٹ کی یہاں سے رکھنا اور داڑھی کا بچہ رکھنا بازی پہ داڑھی شیپ کرنا ایک فٹ کی سے چاول دال پر کام کرنا حرام ہے اب ایک بستے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں یعنی واجب فرض کے تعین ہے اور جو داڑھی چھیت کرے گا ستر دفعہ گنا کر رہا ہے بتائیے جو گانا سن رہا ہے ستر دفعہ گانا سن رہا ہے ایک دفعہ گانا سنا تو جو ستر دفعہ سن لیا بچے سے بڑھ سے کر دیا نفس کنٹرول کرنا آسان کر دیا ابھی بھی کوئی شخص یہ گناہ کرے اس کو گناہ سمجھے مفتی نئی صاحب نے ایسی بات ہماری جو داڑھی شیپ کرنے کو گناہ سمجھتا ہے یا کسی بھی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے اور اس کے نائنٹی نائن نمبر دے گئے یہ گناہ تو برا نظر ہے اب صرف ایک فیصد نمبر ہے گناہ کو ہمیں جاری اٹھانا حرام ہے مٹھی سے کم کرنا حرام ہے اس کتنے مبارک بالوں کو میں بیٹھا لائن میں گرا رہا ہوں تو میں اسے توحفہ کروں گا ان شاء اللہ ابھی ہمت نہیں ہو رہی نظام مریض بناؤں میں جاؤں پولیس کو اپنے خاندان والوں کا مریض بناؤں میرا اللہ کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تاریخ رکھنا کہ تاریخ کو بڑھاؤ بچوں کو لڑواؤ ہری چیز نام ہے مونچوں کا حکم یہ بالکل تاریخ کر دیا ہے کینچی سے مشین سے بہت سے لوگ بڑی بڑی مونچے رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی مونچے رکھنے کا کوئی شفاعت نہیں ملے گی تو بڑا پیارا مہینہ ہے ہمت کر کے داڑھی رکھیں اگر داڑھی کے رکھنے میں مونچوں کا حکم یہ کنارا توڑ کے رکھیں یہ کنارا اگر یہ کنارا چھوڑ کیا تو بڑی مونچوں کے حکم میں آ جائے مگر بہتر یہ کہ کینچی سے مشین سے صاف کر دیں اگر ہم تو یہ کنارا توڑ کے رکھیں وائٹ میں فوٹو کے اوپر سفیدی ہوتی ہے کیونکہ اگر یہ ارادہ چھوٹی ہے تو حرام کے قریب رہے گا افسر بھی عمل کرنا چاہیے یعنی شادی کے لیے لڑکی شروع ہوتی ہے جناب گاڑی کیسی چاہیے لوگ کیسی چاہیے دنیا کا ہر کام اچھا چاہیے مجھے اوور کرنی چاہیے جناب صاف کرا یوں یوں مشین صاف ہو گئی اور جو ہے کیا جناب بیویاں خوش ہو جائیں گی بیوی خوش ہو جاتی ہے مجھے صاف کرنے سے جناب ہاں بنی اسرائیل کی کی عورتیں دق بڑی بڑی ان کی عورتیں سمجھنے کی بات ہے ہے شریعت بھی بات بات بات حکمت ہمت ہمت باتوں کی کی کر کر سکتی تو مجھے پڑتی کے اس میں مولوی ہی نہیں ہے ساری کبھی والے والے کے کے کے چہرے چہرے پہ داڑھی داڑھی داڑھی داڑھی تھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں میں میں جناب کتنے لوگوں لوگوں نے نے رکھی اور ہر لیے گیس ہر شعبے میں بزنس میں ڈاکٹر سارے ماشاء اللہ ہر شعبے میں آپ حضرات جو میرے ساتھ آئے ہیں توجہ رکھیں بیان کی طرف یہ مت سوچیں سن لیے آپ بہت جو پرانے وہ بھی بولتے تھے ہر وقت یہی بیان ہو سکتا مگر ہمارے اس پر عمل ہے کیا بہت کی داڑیاں ہیں میری بھی داڑھی اللہ نے عطا فرمائی تو میں داڑھی پہ بیان کر رہا ہوں تو اپنے لیے کر رہا ہوں کتنے لوگوں کی داڑھی بعد میں شیئر ہو گئی تاکہ میری گاڑی کی حفاظت ہو جب بار بار بار بار ایک بات کی جاتی ہے تو دل جاتی ہے مطلب فرمایا گاڑی کا بیان کرو اور کس سے بیان کرو کسی کو ٹارگیٹ بنا کے بیان نہ کرو میں تو ہر جگہ گاڑی کا بیان کرتا ہوں اور آپ اگر ہیں پرانے کسی کو ڈائریکٹ میں پائے گی بیان میں پائے ہو جاتی <laughs> بیان ہو جاتی ہے اور ضروری نہیں ہے ہر بات پیش کرنا ضروری ہے کسی کے پیسوں سے یا کسی سے بات پیش ہو کیونکہ ہمارا مسلمان بھائی بھائی وہی جو آپ آگے مجھے گھر دلا باقی تو سب دنیا دوست روز تھے نا پیسے والے کرایے والے گاڑیوں والے چلنے والے ہیں کمیٹی والے یا جو بھی ہیں اللہ کی لیے جو ہوتی مگر سب سے غلط لگی تھی اور یہ اللہ والی محبت یہ اللہ والوں کی یہ محبت ہوتی ہے سارے اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ میں بھی جہنم سے بچے ہوں میرے دوست جو آ رہے ہیں جو عورتیں آئیں وہ بھی بچے اللہ سے بچے ہوں تو چار باتیں ہوں روزے دار کو دعاؤں مانے کا اہتمام کرنا چاہیے ہر شاطم جو اٹھانے والے بڑے کو صلی اللہ پر مانتے ہیں بس سبحان اللہ بدل کر دو میرے روزے داروں کی دعاؤں میں آپ ہی جیسے تو روزے داروں کی ہماری دعاؤں میں فرشتے آمین کہتے ہیں مگر حرام دینا کرنے والے کی دعاؤں میں کوئی آمین قبول نہیں ہوگی نا جو بینک کی ملازمت ہے جو لائف انشورنس کرایا ہوا ہے کرائم بانڈ لیتے ہیں اور جو سود کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی کتنا ہی چیزیں لگاتے انسان کتنا ہی جو ہے سلے گا جناب حج کر کر آ رہے ہیں بینک کی ملازمت بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ حرام کھا رہے ہیں یا لائف انشورنس کروا رہا ہے جناب اور کوئی گناہ کر رہے ہیں حرام جناب پیٹ میں جا رہی ہے کوئی قبول نہیں ہوگی مگر مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت مایوس نہیں کرتی اگر دل میں خطر ہے تو ان شاء اللہ تو یار میں چھوڑنا چاہیے مجھے یہ گناہ کبھی نہ گناہ ہے اللہ اللہ کا اعلان ہے جانا سود کے لیے سوٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے جنگ سے توبہ کریں ایسے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے بھلے بھائی ہو بہن ماں باپ بھی ہو اور وصول کا مال آ رہا ہے اس کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے اپنا کھانا لے لیں دل نہ دوڑے اپنا کھانا لے لیں ہم کو پیاز کھانا بنا کے لائیے ہاں، سب کے کھا لے لیں اس طرح کہتے ہیں ان کا پانی بھی رکھیے کیونکہ حرام غذا دیتے ہیں اپنے بچوں کو ہی بچا ہے اگر نانا دادا پھپا پالو عیدی دیتے ہیں بچوں کو ان عیدی کے پیسوں کو حرام کے پیسوں بینک کے پیسوں سے عیدی دے رہے ہیں ان بچوں سے بولو اپنے امی کو دے دیں پھر وہ پیسے کہیں اور دے دیں بغیر ثواب دیں گے غریبوں کو سود کے پیسے استعمال نہیں کرنے چاہیے اس سے توبہ کریں سمجھ جو سود کھا گئے رمضان شریف میں اپنے حلال رضا کا استعمال کریں یا پیٹ میں حلال غذا کریں اب سات سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں یعنی روز آنا کتنے لوگ کو اللہ جہنم سے بھری کرتے ہیں افطاری کے وقت کیونکہ بالکل ہو رہا ہے <laughs> ساری نعمتیں استعمال سے رکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے کہ اس کو بڑی بھوک لگ رہی ہے مگر خان ایران مغرب کی اذان کا انتظار کر رہا ہے گرو نے افطار کا انتظار کر رہا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کو روزانہ جہنت سے آزادی دیتے ہیں تو عید لیں اللہ مجھے میرے بچوں کو جہنت سے آزادی میرا آپ سے ہی افغان لے لیں اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو تیس دنوں نے آزاد کروایا ان سب کو ملٹی پلائی مکس کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے آزادی کر دی بڑا پیارا مہینہ ہے اس پہ یہ اللہ سے تراوی کے بارے میں بتانا بیس تراوی سننا کے موقع نہ ہے ضروری ہے دو سننا کے الگ الگ ہیں پورا پرانے تراوی میں سننا الگ سننا ہے اور بیس رکاش کرنا الگ سننا کے موقع نہ ہے چھوڑے گا تو بنا ملے گا ایسا پیارا مجھے تو اتنی خوشی ہوتی ہے عاشق کو خوشی ہونی چاہیے عاشق تو نہیں مگر عاشقوں کا بنا ہوں کہ اتنے سجدے کرنے کا موقع ملے گا سجدہ کیا بولا کہ اللہ کے قدموں نے اپنا سر رکھ دیا ایک ایک سجدے پہ محل تیار ہو کے ہمارے شریف ایک سجدے پہ محل تیار ہوگا یا پھر اس کے دروازے ہوں گے اتنا دباؤ ہے بیس ہزار کیا مشکل ہے لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے لڑکے کو جاب کو حاصل کرنے کے لیے آباد میں لوگ لمبی لمبی نالیں لگا کے چار چار گھنٹے گوتر تک انتظار کرتے ایک گھنٹے اگر یا سوا گھنٹے اگر تراوی میں لگ جائے تو کیا ہوگا بند کر دیں اس وقت سارے کام ختم نہیں بھائی ابھی سے کر لیں بیس تراوی مسجد میں پڑھنی اور مردوں کی یہ بات بتا دوں بڑی کے پیچھے پڑی جائے پہلے سورج ناس تک آخری بیس مردے پڑھی جائے جو مستقی ہو جو جو بات ہو رمضانی مردہ نہ ہو آخری کام ہے رمضانوں میں پورے گیارہ مہینے آیا کوئی نماز روزہ کچھ نہیں بڑھا رہی ذرا پا گئے اور مسلح مل گیا یہ آنا منہ ہوں یہ آنا منہ ہوں جلدی سے بڑھا دیں یہ کھانے کھا لیں وہ کیا نام ہے وہ لے لیا کیا کہتے ہیں جوڑا لے لیا پیسے لے لیے لوگوں کے چندے سے مٹھائی چندے تسلیم ہو گئی وہاں وہاں جناب حافظ صاحب نے نماز پڑھائی اچھا۔ متقی شخص کے پیچھے پڑے دیکھیے اپنے آپ کا پہلے حق کرو متقی شخص کو تب میں نہ چھپا دو بادشاہ ہو گاڑی چھٹی ہو وہاں سے نظر آتی ٹی وی نہ دیکھتا ہو سن نہ لیتا ہوں امام صاحب ساری گنجائش کے لیے متقی شخص کو تلاش کرنا ہے اجرت دینے والے تراویح پانی ہے جو تراویح کے بعد پیسے لیتے ہیں جناب یا بہت سے لوگ جمع کر کے چپکے سے ہیں ہم یہ تراوی نہیں دینا آپ کو ہدیہ دے رہا ہے جناب حافظ کو لینا نہیں چاہیے میں ہمارے ساتھ بہت سارے حافظ بھی آ رہے ہیں میں نے سب کو منع کر دیا اپنے گھر میں پڑھا لو مگر جہاں پہ مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں چندے سے اور جہاں پہ تمہیں پیسے لیتے ہیں وہاں مت پڑھاؤ اللہ کا کلام بھی حافظ اللہ نے بنایا اور سے تم دس ہزار روپئے لے لو پانچ ہزار روپئے لے لو جناب امامت کی تو تنخواہ جائے گا سرانی کی تنخواہ جائے گی اس لیے امام صاحب اگر حافظ ہے تو ماشاء اللہ ورنہ مطلب حافظ کو تلاش کیا جائے اس میں اللہ کا کمیٹی والوں کو بھی تیار کرنا چاہیے حسین لڑکے کو بھی کے لیے آگے نہیں کرنا چاہیے شرعی مسئلہ ہے تو رمضان میں حسین محمد تانسی مجھے جس سال میں سو سال سے ایک پیسہ ہوتا ہے گھر سے قدرتی آدمی کو دیکھ کے نہیں آئی کیونکہ جیسے لڑکیوں سے پڑھتا ہے اپنی لڑکوں سے بھی پڑ رہا ہے اگر آپ کو کچھ نہیں ہوتا اور لڑکوں کو کچھ ہو سکتا ہے اپنی لڑکی کو دیکھ کے ایسے شخص کسی بھی احتیاط کرنی چاہیے خواتین کی ہمارے جس طرح مردوں کو ضروری ہے بیس لگا عورتوں کو بھی ضروری ہے کہ تراوی پڑھیں آخری بیس سورتوں سے پڑھ لیں آخری پانچ سورتوں سے پڑھ لیں بار بار وہی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جی، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں ایک بہت ضروری بات ہے عید کی شاپنگ سمجھ پہ بہت ضروری ہے جناب عید پہ نیا جوڑا نیا نئے ٹاپس اور <laughs> نیا دوپٹہ جناب ہر چیز نہیں چاہیے غریبوں کا کیا ہوا جن کے پاس پیسے نہیں قرضہ لے کے عید کی شاپنگ ہو رہی جناب میں نے بھی وہ چیزیں گزاری ہے جان بوجھ کے میں نے جو ہے نہیں لیے جان نیا کپڑا وہی جو اچھا کپڑا تھا وہ کلر کروا کے پہن لیا میں جبکہ پیسے تھے میرے پاس غریبوں کا خیال کرتے وہ پیسے بجا کے غریبوں کو دے دیے مگر منع نہیں جس کو اللہ نے دیا ہے اچھا لباس خرید سکتا ہے موت کو فرض نہ سمجھے سمجھے نہ پوری عورتیں پیچھے لگ جاتی شوہروں کی طرح یہ میں نہیں چاہیے موبائل بھی نہیں چاہیے اس کا کور نہیں چاہیے پورے پردے سے جائیں گے دن کلر ہوگا پورے گھر میں جناب حضور خرچی کا اتنا پیسہ بچا کے مسجد کے دریا میں لگوائیں امام صاحب کی دندہ بڑھائے علماء کو دیں مجھے امام والا صاحب نے کوئی بات نہیں کی میں اللہ میں ہر جگہ یہ باتیں کرتا ہوں علماء سے مجھے شروع سے محبت ہے اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے تو بڑے ہر سال ہمیں پروموشن چاہیے جناب امام صاحب کی بڑی سات ہزار تنخواہ چلی آ رہی ہے اچھا تو یہ بات بتا دیں تراوی اور سے بیس ہزار پڑھنا ضروری ہے مجبوری یہ تو غلط بات ہے نماز کا مطلب الگ ہے عورتوں کے جو ایام ہیں جو شہری مسائل ہوتے ہیں اس میں اگر روزے چھوٹ جائیں ان کو رکھنا ضروری ہے اس کی فکر بھی کریں خواتین بھول جاتی ہے جناب کھنٹے میں رہ گئے تو تراوی عورتوں کو کسی طرح پڑھنی ہے بھلے بچے تنگ کریں کچھ بھی کریں یہ ضروری ہے تراوی پڑھنا ورنہ دھونا ملے گا میں نے بتا دیا بیس رکاوت میں چالیس سجے ہوں گے چالیس سجوں میں چالیس مہر بنے گی ہر روز اور جتنا اجر ملے گا اتنا اجر دیتا ہے سب میرے دوست جتنے آئے تراوی کا اہتمام کریں اپنے کاروبار اس کا بند کر دیں بیس رکاوت پڑھے پھر کام میں کرتے ہیں اللہ برکت دے رہے ہیں ان شاء اللہ بہت سے لوگ میٹنگ پہ لگے ہیں جناب اس وقت کی میٹنگ کرنی ضروری ہے تراوی کے دوران یہ پہلے سے آپ دیکھ لیں اپنے تعلیم سب کر لیجیے عید کی شاپنگ کے بارے میں جن کو کرنی جن کو اللہ نے دیا ہے اپنا بجٹ بھی ہے اپنے پاس تو ابھی تک رمضان سے پہلے کھا لیا رمضان میں مزاروں میں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں چلا اور اسے ٹکراؤ ہو رہا ہے کتنے الگ ہوتا ہے چوڑیاں پہن کے جا رہی ہیں عورتیں جناب رہا ریشم گری آٹھ نمبر بلا ہے ہمارے مرد عورتوں سے ذکر ٹکرا رہا ہے گنا ہے گنا عورتوں کوئی ذکر سے ٹکرا رہا ہے چوڑیاں ضروری ہیں اور گنا سمجھنا ضروری ہے ابھی چلے رش کے وقت ہو پہلے ہی کر لیں ہمارے بزرگوں نے محنت کی اپنے گھر والوں کو سب دور دلانا تھا دلا لیا پہلے مگر اپنے بجٹ میں رہتے بجٹ کا اور ہونے کی ضرورت قرضہ لینا جناب اور کوئی ضروری نہیں ہے خواتین کی سفر کریں جناب اگر شوہر کے پاس پیسے ہیں تو نمبر مت کریں جو اللہ نے اس کے کپڑے دیے ہیں انہیں کو دھو پہن لیں کوئی آپ کی عزت کم نہیں ہو رہی عزت تقوا کے اندر ہے گناہ سے بچنے کے اندر ہے اور ہم بڑھ حضرات تقبیر اولا سے نماز پڑھیں مغرب کی نماز کی تقبیر اولا سے ہو فجر کی اور ساری تراوی کی تقبیر اولا سے امام جب اللہ ہوا تھے اس وقت اس کی فکر کریں اور نماز کی اکیاون جو تیون سنتیں ہیں نبی صلی اللہوں کی سنتوں میں لکھی ہوئی ہے اپنی سنت ہماری پوری نماز کی سنتیں پڑھ لیجیے تاکہ جو نمازوں کا اہتمام نماز ہم جب پڑھیں گے سنت کے مطابق پڑھیں گے ایک بات بہت اچھی ہے قرآن شریف اللہ نے صاف فرما دیا جو مسافر ہو اور جو مریض اس کی غیر اگر مریض ہو گیا تو اپنے اوپر زبردستی جبر کر کے رخصت سے فائدہ ہوتا ہے روزہ مت کرتے اگر مفتی صاحب نے منع کر دیا تو یہاں بے ہوش ہونے کا خدشہ ہے کوئی عورت ہے بہت مجبوری عورتوں کو ہوتی ہے ولادت ہونے والی ہے یا بچے کو دودھ جانا ہے اور بھی باتیں ہوتی ہیں مفتی صاحب سے پوچھ رہی اگر میں نے چلا دیا تو مسئلہ ہوگا وہ مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھتے مطلب ایک بات ہے کہ رمضان کی تو جان کے روزہ نہیں چھوڑنا ذرا سی گرمی لگی جناب اے سی نہیں چل رہا تھا میں نے روزہ چھوڑ دیا پتی رہا ہے میں روزہ چکر آ رہا ہے روزہ چھوڑ دیا یہ کیا بات ہے صاحبہ نے تو جانے پیش کی ہے ایک روزہ کوئی چھوڑے جان بوجھ کر ہے نا اور پوری زندگی کی روزہ رکھے گئے رمضان میں اس کا سوال نہیں سکتا ایسا رمضان جی کا مہینہ ہے اور منہ کی بدبو اللہ کی مشکل خوشبو سے زیادہ پسند ہوتی ہے بدبو آتی ہے نا منہ سے اللہ تعالیٰ کو مشکل خوشبو سے زیادہ پسند ہے شہری کا اعتماد کرے بہت سے لوگ رات کو اتنا کھا لیا جناب اب تاری میں کھایا پانی کے بعد بھی کھایا ترابی کے بعد بھی کھایا اب پیٹ اتنا کھل گیا ہوا خالی ہو رہی ہے کٹی لطارے آ رہی لطارے شہری بولتے مجھے مت کھانا ذرا شہری کرنے میں برکت ہوتی ہے ایک کھجور کھا لیں پانی پی لیں مگر تحریر ضرور کرے شہری سننا کے صحابہ ہے سارے نے کی بہت سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اہتمام کروا دیتے چاہے کھجور سے کر لیں شہری کا بہت اہتمام کرنا چاہیے اور ایک دو تین باتیں تلاوت کلام پاک یہ قرآن شریف کا بھی مہینہ ہے جن کی تدبیر درست نہیں ہے وہ بلا وجہ لمبے لمبے قرآن شریف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ الگ پر پڑھے جا رہے ہیں الحمد للہ میں نے دس بارے پڑھ لیے کیسے پڑھے آپ نے جناب دس بارے تو پڑھ لیے کہ بکارے کے لیے پڑھے اللہ کے لیے پڑھے اگر اللہ کے لیے پڑھے ہوتے تو ہزاروں بچیاں تو نکل آئیے تو جو لوگ جن کو پتہ ہی نہیں پڑھنی ہے کہ آیا کیسے پڑھنی ہے اس مہینے میں کسی کو دوستی لگا یہاں بھی بیٹھے ہیں ماشاء اللہ مگر میرا دن میں کبھی نہیں ہے اور بھی مسجدوں میں ہوتے ہیں حمزہ اور عین میں فرق خواب اور خواب نورانی گانا پڑھنا شروع کرتے ہیں اللہ کو کہاں آیا ایک شخص ایک دن میں دس بارے پڑھ رہا ہے اور ایک شخص بھی کو کو شریف پڑھنا نہیں آتا وہ تجویز کے ساتھ تجویز سیکھ رہا ہے بات سیکھ رہا ہے اس کو ثواب ملے گا عورتوں کے لیے مدرسہ موجود ہے مدرسہ مراد میں یہاں بالیاں موجود ہیں کسی اپنی تجویز درست قرآن ترجیح ترجیح سے پڑھنا قرآن شریف واجب ہے اس لیے کی فکر مت کریں کہ میں ان کی طرح بہت سارے قرآن شریف کو ختم کر دوں جن کو ماشاء اللہ تجویز اچھی ہے جن کو پاری صاحب نے سرٹیفکیٹ دیا تجویز آپ کی اچھی ہے وہ روزانہ ایک پارا پڑھے میں نے دو نہیں پڑھ سکتا ورنہ کم از کم اتنا تو کریں گے قرآن شریف ختم ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امبیا کے سردار جبرے کے سلام سے دور کرتے تھے سردار شریف دور ہوتا تھا امبیا کے سردار فریقوں کے سردار سے دور کرتے تھے تو <clears throat> بڑا پیارا مہینہ رمضان شریف کا بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے رحمتوں کی بارش ہے شیطان کو قید کر دیا گیا ہے اس وقت بھی جو گناہ دینا ہے کتنا محروم ہے فرمایا کہ بدوا کروائی محروم ہو گیا وہ شخص کیا ہے وہ جب السلام علی بدعا فرمائیں ہلاک ہو گئے ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے رمضان جی کے روزے پائے اپنی مغفرت نہیں کروائی ہلاک ہو گیا مغفرت کیسے ہوگی ٹی وی دیکھ کے داڑھی شیپ کروا کے عورتوں سے مل کے اپنے کر کے گانے سن کر اسمارٹ فون پہ پورے پورے ہاتھ بیچ کر مغفرت ہوگی جناب جنت میں لمحات سے حفظت ہوگی جو حفظت میں گزرے گیمز کھیلنا یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھنا چاہے کسی مولانا کی تفریح سننا ہے کیوں سن رہے ہیں حرام ہے ویڈیو سے حرام ہے تصویریں کھلوانا بنوانا مسجد تفریح سمائی صاحب داروں نے راستے سے بتا رہا ہے کہ جب مسجدوں میں ختم بخاری میں دینی تقریبات میں تصویریں کھلوانا بنوانا حرام ہے داروں نے کراچی کا ہے کیوں دیکھ رہے ہیں ان کی باتوں پہ عمل کریں دیکھنا ضروری ہے <clears throat> ویڈیو کیا صحابہ کرام نیٹو کے بیٹھتے ہیں اور سینوں سے سینوں میں ٹھیک منتقل ہوا ہے اس کی فکر کریں اسے نیٹ کو لات مار دیں چھوڑ دیں پورے تین دنوں میں کوئی نیٹ بیٹھ کے مجھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں اتنی دفعہ گٹا لائن میں گر چکا ہوں کیوں نیٹ پہ بیٹھوں سمجھ کر تین دن تو میں نیٹ سے بچوں گناہوں سے بچوں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور بہت جس کی مجبوری ہے مجبوری اسے کہتے ہیں اگر نہیں کیا تو پاکے آ گے نہیں کیا تو میں پریشان ہو جاؤں گا بالکل بزنس ٹھپ ہو جائے گا تو پھر تصویریں بند کر کے سب احتیاط کے ساتھ بالکل واٹس ایپ پہ سب تصویریں سب کی ڈیلیٹ مار میں نے جتنے گروپ جس کیے لڑکے لڑکے سب واٹس ایپ پہ گروپ دھونا ہے بند کر رہے ہیں رمضان کا روزہ بھی رکھا ہوا ہے واٹس ایپ پہ لڑکیوں کے کے مردوں میں کا نمبر آپ واٹس ایپ پہ گروپ بیٹھے اور دیکھ کے رہے ہیں جناب آئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے چھوٹی تصویر میں عورتوں کو دیکھنا چاہیے آپوں کا دن ہو رہا ہے جن آئیں گے نظر بار بار ایک عورت کو بے پڑتا ہی آئے گی واٹس ایپ پہ جو عورت آ رہی ہے بے پڑتا ہی تو آئے گی چہرہ دکھا رہی اس کو دیکھنا جائے گی توبہ کریں سے میں بھی توبہ کروں جب دل سے وضاحت کر رہا ہوں ہم تو حضرت سماج ہیں ہم تو پاگل ہیں پاگل کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں نا <laughs> تو ہم سے تانے لگاؤ کر تو ہم سے لوگ ہزاروں تانے جان سے ہوتے ہیں <laughs> کہہ کر ہم کو دعائیں دیں مگر آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں ہم بچے تمہاری اولاد و برباد ہو گے چھوٹے بچوں کو رہنے نہیں آتا ہم لوگوں کو کہ ابا دیکھتے ہیں تصویریں تصویریں تو جائز ہیں بچے بھی دیکھیں بچوں کو جائز نہ جائز تو کیا بتا وہ تو کو بھی دیکھیں گے وہ تو ویڈیو بھی فرمائے زمانے کا جتنا ہے اسمارٹ فون پیش اس کی ڈانٹ کے فرمایا اب بڑوں کی باتیں بھی کوئی نہ سنے تو کیا اس کی عقل میں گھوپا ہی مرا جو بڑوں کی بات بھی نہ مانے جب بار بار آپ کا ذرا کر چکا بار بار تحجد گزاری اور اور عمر کے بعد بار بار جب گناہ میں ملوث ہو چکا تو ڈرتا تھے آپ کے جہنم کے آپ سے ڈر نہیں لگتا تھے ہم لوگ اللہ کو جواب نہیں دے رہے مگر جو لوگ استعمال کرتا اگر کوئی شیر کوئی موتی صاحب کوئی میام صاحب اسمارٹ فون استعمال کرتا ہے یا کوئی عورت نیک عورت آنے کا عورت بیان کرنے والی بیان کرنے والا یا کوئی مسجد بنانے آنے والا ہمارا کوئی بھائی میرے کوئی دوست کسی کو حقیق کوئی سمجھتا اللہ کا شکر ہے یہ درد دل سے کر رہا ہوں کہ الحمد للہ کبھی استعمال نہیں کرتا جگہ جگہ دکھا رہا ہوں صاف سادہ موبائل اسمارٹ کیمرے پہ بھی میں نہیں لگایا یہ فقیر آپ کا احتیاط کرتے دکھا رہا ہوں میں اپنے خود احتیاط کرتا ہوں تاکہ میرے بچے بچے ہیں تو پھر میرا میرا عمل میرے شیخ کا عمل حضرت والا رحمۃ اللہ احتیاط کرتے تھے امیر صاحب رحمۃ اللہ احتیاط کرواتے تھے میرے شیخ حضرت شاہ فروز محمد صاحب رحمت بھائی احتیاط کرتے ہیں جب یہ بڑے احتیاط کر رہے ہیں تو آپ کا ان بڑوں کے بیان سننے آتے ہیں آپ کو ہم پر اعتماد ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے کیا وجہ ہے تو مشورہ کریں کا ماشاء اللہ بھی میرے شیخ کا مندر آیا میرے جان سے دعا کرتا ہوں میں سب سے دعائیں لیتا رہتا ہوں کیسا مندی مسجد میں بیان دعا کی ایک بات تلاوا سے کروانے پاس کا استعمال غصے کی بات اچھا نہیں بہت سے پتا ہے کہ وہ غصہ بڑھ گیا میرے اندر تو وہی حضرت والا کی طرح میں نے اس کو تقریباً دس دفعہ ختم کیا بلکہ اور بھی زیادہ دفعہ علاج مطلب نہیں ہے تو وہاں سے منگوانے فون نمبر لکھا ہوا ہے کتاب کے پیچھے غصے کا علاج میں نے سب کو یہی جواب دیا عمل کی نیت سے اور اسلام کی نیت سے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پڑھا رہے ہیں میرا رشتے ہی کہا نہیں ہے غصے کو پینے کے بارے میں ایسے آپ پڑھیں گی کہ آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ اس کا کنٹرول ہو جائے من وہ وہی ہو اللہ اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو ایمان اس نے غصے کو پی کیا غصے کے نافذ کرنے میں مدد لگتا تھا غصہ نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کے دل کو اور ایمان سے بچے ایمان کی علاوہ نہیں تھے نا پتا کر لو معاف کرنے کی عادت آ رہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی مت کریں گھر کو مت کرائیں لڑائی جھگڑا دین کو مونڈنے والا ہے شب قدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ ہے میں بتاؤں کہ شب قدر کی رات سی ہے نہ لڑائی جھگڑا ہو رہا تو واپس تشریف ہے بتائی محروم ہوئی تو رمضان کے لیے جو لڑے ارادہ کرنے کے ہمیں غصے کو پینا ہے رمضان کے یہ ارادہ کرے دو باتیں بہت ضروری ہیں نظر کی حفاظت اور زبان کی حفاظت یہ گناہ حالانکہ ان گناہوں کو کنٹرول کر لیا نا کتنے تیس دن آئی and uh, and love can? Yes. اور زبان ان جس نے گارنٹی دے دی شریف ایک نظر میں ڈالتی ہے نہ سائن بورڈ کو دیکھ رہے نہ تالی کو نہ سارا دار نہ دار نہ چچا دار نہ انٹرنیٹ پہ بھی تقریر دیتی چل آل بائک پہ بھی جا رہا تو سامنے بڑا گڑی کو روکنا داڑھی رکھ کے لڑکے کو ٹوک دیا ارے نا مولوی صاحب آپ داڑھی رکھ کے تھوکتے ہیں عورتوں کو تھوک کر مارتے وہ بھی رومانٹک صاحب نے داڑھی ہے کہ بریک تھوڑی سے مطلب نے سنگیون میں آپ سے سناتا ہوں رمضان جی کا بڑا پیارا لطیفہ یا اللہ معاف کر قبولیت کا مطلب ہے یا اللہ معاف کر دیا لوگ ہی رہے یا اللہ بیگم صاحب تھا سموسے کام کیے نہیں کیے وہ اسپرٹ سے وہ نکالیے روز کا نکالنا یا اللہ معاف کر پکوڑے کا پکوڑے کا پکوڑے تو رکھو تو یہ ایسے اس وقت جو ہے بیگم صاحب بچوں کو دسترخوان دکھانے میں لگا دیں اچھا میں عورتیں نہیں کھانا وانا جو بھی تیاری کرتے دس منٹ تین منٹ پہلے دسترخوان میں بیٹھ کے دعائیں لا دیں دعائیں قبول ہوتی قبولیت کا وقت تحجد کے وقت بھی اٹھی جاتے ہیں شہری کے وقت وضو ہاتھ منہ تو دھوائیں نہیں ہے تھوڑا سا وضو کر کے دونوں سے تحجد کے پڑھ لیں تحجد زندگی بھر پڑی بڑا اچھا موقع ہے رمضان شریف میں تیس دن توجہ پڑی اور اس رمضان شریف میں ارادہ کریں کہ فرائض واجبات سنت موقع کا اہتمام کریں گے ہم لوگ نمازوں کا اہتمام کریں گے تلاوت کا اہتمام کریں گے اور غصے کو کی جائے گی نظر خراب نہیں کریں گے مشکل ضرور ہے مگر تیس دن اگر جو جیسے جو جو حرم میں تقوا سے رہے گا پورے اللہ تعالیٰ کو عرب میں بھی تقوا سے رکھیں گے تو رمضان شریف میں جو تقوا سے رہے گا اللہ تعالیٰ کو پورے گیارہ مہینے تقوا سے رکھیں گے میرا بالکل ایسا مزاج نہیں ہے کہ میں سوچ سوچ کے بیان کر رہا ہوں مگر بس کیا کروں کنٹرول کر کے کرنا پڑ رہا ہے زبان کی حفاظت نظر کی حفاظت آنکھوں کا دینا ہے بد نظری آنکھوں کا دینا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ڈیور تو گویا موت ہے تو بھابھی کی موت ہو گئی بھابھی سے بچنا ہے اسے سب احتیاط کرنی ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو جو ہے ڈیور سے احتیاط کرنی ہے پردہ ڈھونگڑ نکال کے اپنے کچن کا کام کرتی رہے بے تکلف نہ ہو ڈیور سے یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور زبان کی حفاظت ارادہ کر لیں حضرت ہمارے تھے شیخ الدیز مولانا زبری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے پڑھائے زمانے کے زمانے ان کی خاندان میں دنیا کے لوگ آتے تھے رمضان شریف میں علماء بڑے بڑے بہت لگانے میرے شیخ کے پاس بھی آتے ہیں میں بھی وہی رہوں گا کہ رمضان شریف کی سفر نہیں کروں گا اپنے گھر میں اپنے کام پہ رات کو حضرت کے ساتھ بیان سنوں گا کیونکہ رمضان شہید تفوا کا مہینہ اور اگر رمضان شہید میں اللہ والوں کی صحبت بھی مل جائے تو ڈبل انجن لگ ہے جب کوئٹہ ٹرین جاتی ہے تو ایک آگے انجن ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے تو رمضان شریف صفوا کا مہینہ اس میں کسی اللہ والے کی محبت بھی مل جائے تو ڈبل صفا اس کو مل جائے گا جس کو ڈبل انجن لگ جائے گا پھر پورے سال گنا کو اچھا آسان ہوگا اس لیے اگر سماج میں جن کو اللہ نے سہولت دی ہے رمضان شہید اللہ والوں کے پاس گزارے اس مسجد میں گزارے جہاں اللہ والوں کا بیان ہوتا ہے ورنہ ہمت کر کے کراچی بھی آ سکتے ہیں کراچی میں ایک بڑی خوشخبری آپ کو سنا دیں میرے شعر کے پاس رہنے کے کوئی پیسے نہیں ماشاء آپ کو صرف آنے جانے کا پیسہ کرتا کوئی پیسہ نہیں مگر وہاں پہ تھوڑی پابندی ہے کہ اسمارٹ فون استعمال نہیں کرنا سادہ موبائل ہے اور جو ہے ان کے اصولوں کے ہوگا وہاں پہ بولوا کے صبح شام بیان ہوں گے کھائیں گے پیئیں گے مزے کریں گے کوئی پیسے جمع نہیں کرانے ہاں جن کو اللہ توفیق جو پیسے جمع کرانے کرا فری میں وہاں پہ میرے شیخ سب کو کھلا دیں کھانا پینا سب فری بجلی فری ہر چیز اس میں بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا مگر ضروری ہے کہ آپ کو میرے شیخ سے مناسب ہو اور بھی مشاہد موجود ہیں حیدرآباد میں بھی کراچی میں جس اہل حق کے ہوں عورتوں سے پردہ کرتا ہو وہ شخص سچا پیر وہ ہے تو عورتوں سے پردہ کرتا ہے جو گناہ سے بچتا ہے اس کو مفتی صاحب فرمایا سچا شیخ ہوتا ہے رمضان سے اللہ والے صحبت میں جائے تماشا کا تمہارا ہوتے میرے خلیفہ ہیں یہ بھی تھوڑا روزانہ بیان کر دیا تھا ان شاء اللہ تعالیٰ میں دعا کروں گا اپنے شیخ سے دعا کرواؤں گا تو یہاں بھی جو ہے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا بس آپ ختم کرتا ہوں زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے کہ میں مختصر کرتا ہوں زبان کی حفاظت کیسے کریں گے ہاں آپ کو بتایا تھا شیخ العزیز مانا نظیر صاحب رحمۃ اللہ خانقاہ نے فرمایا تھا کہ کھاؤ پلاؤ کھاؤ میں پلاؤ کھلاؤں گا تم لوگوں کو مریضوں کو پلاؤ کھلاؤں گا اور جو ہے عبادت کرو ذکر کرو مگر زبان جائز نہیں کنٹرول رکھو زبان ہو جائے گی جناب مگر جائز باتوں کا منع نہیں ہے <laughs> زبان کو کنٹرول رمضان چاہیے جھوٹ سے بچنا ہے چوری سے بچنا ہے پھر دیکھیے جب عید کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا رضا کا پروانہ ملے گا مقصد کا پروانہ ملے گا احتجاج میں بڑا جوش ہوتا ہے عید کے دن سب سب سیوا کرتے ہیں داڑھی کروا لیں عید کے دن جناب عورتوں کو کے چلے گا عید کے دن عید ملن پارٹی ہو رہی ہے گلے لگ رہے ہیں تین تین دفعہ گلے مل رہے ہیں جناب عید کی نماز کے بعد یہ کوئی یہ ہے تین تین دفعہ گلے ملنا جناب میں کسی کو ہٹ کے نہیں مانگ ہم ملنا ہے کیا کر سکتے مگر بتا رہے تین دفعہ گلے ملنا سنر سے نہیں کسی کا آدمی تین دفعہ گلے نہیں ملے عید کی نماز کے لیے عید بن مسرت کا پروانہ رحمت کا پروانہ رضا کا پروانہ ملے گا اور عید کے دن عید پیلر پارٹی ہو رہی ہے ساتھ ملنے والی بڑے بڑے لباس اچھے اچھے پہن کے چھوٹے چھوٹے لباس پہن کے چست اور باریک لباس پہننے والی قیامت کی ننگی اٹھائی گا عورت اور جو خواتین آئی ہیں پہلی دفعہ آئی ہیں دوسری دفعہ نہیں آئی ہیں پردہ نہیں کرتی اس میں ارادہ کرنا کہ مجھے شرعی پردہ کرنا ہے ماشاء اللہ بہت کا نفاذ ہے آپ کا سادہ میں ڈیزائن والا نہ ہو اور شرعی پردہ کا اہتمام کرے ان شاء اللہ تعالیٰ سے ہمت مل جائے گی جو شریف پردہ کرتا ہے ایک دو شیر سنا دیتا ہوں اس نام کی تعلیم ڈاکٹر کرم اللہ صاحب اپنی تعلیم میں نام اسی روم سے آپ آئے ہم بھی کراچی سے آئے اللہ تعالیٰ لے کر آئے میں آیا نہیں لایا گیا ہوں محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں سمجھتا لاکھ خطرہ محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا اچھا بہت سے لوگ مانگتے ہیں آپ کا مٹری دے دیا آپ کا دے دے آپ کا یہ دے دے وہ دے دے رمضان جی نے مانگنا کیا اللہ کو کیا پہلی بات کہہ رہا ہے اللہ سے اللہ کو مانگ اے اللہ راضی ہو جائے قبول میں مارے گی عبادت ہو اور مجھے تقوا والی حیات عطا کرنا یہ دعا مانگنے میں کوئی مسئلہ مطلب تو نہیں ہے ایک دعا ہے یا اللہ مجھے ایسی زندگی دے کہ زندگی کی ہر سانس آپ کا پیدا ہو ایک سانس کی وقت میں نہ ہو یہ اللہ سے مانگے پورے رمضان اے اللہ مجھے اولیت سے یقین والی حیات عطا کرنا نبی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوئی نبی نہیں آیا یہ دعا مانگے اللہ اور یہ تجدید نہیں کہ آپ کی سرحد آج تک تو قیامت تک بھی نہیں تھی اس کی مجھے مجھے بھی کتاب ہم بلا کتاب میں تو قابل نہیں تھا اپنے پبل کرم سے مجھے بھلی صدیق بنا رہا صدیق ہوتا ہے جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے محدودی نے لکھا ہے اور جس کا حال اور حال ایک ہوتا ہے یعنی جو کہا اس پر عمل کرتا ہے جس کا باقی ظاہری حالات سے متاثر نہیں ہوتا کہ اور ایئرپورٹ پہ لڑکیاں کھڑی ہیں میں کیا کروں صاحب بہت سے متاثر ہو گیا لڑکیوں کو دیکھ لیا دیکھا تو اللہ کا حکم اسی لیے تو ہے کہ ایئرپورٹ پہ جب جاؤ اگر نیچے ہوں ہسپتال جاؤ اللہ نیچی ہو یہ ہمت اللہ والا کی صحبت سے ملتی ہے داڑھی رکھنے کا ارادہ کر لیں رمضان شریف بات سنت کے مطابق ہوں گے سنت کے مطابق چلیں کہ نور آئے کھانا پینا سنت کے مطابق دو منٹ باقی ایک دو شیر سنایا تھا بہت پیارا چیز دوبارہ کا یاد آ رہا ہے زندگی کا پہلا شعر ہے اللہ کے عشق محمد پر درد غربت سے میرا دل اس قدر بے کام ہے جیسے تب ریت میں اللہ میں آپ کی محبت سے کڑاتا ہوں آپ سے دور ہوں کڑاتا ہوں کہ آپ مجھے کم ملیں گے جیسے مچھلی کو اٹھا کے ریت میں ڈال دیجیے تو ہے نا ایسے میں آپ کی محبت کے لیے کڑاتا ہوں کہ آپ کی محبت کیسے ملے گی اب ایک اور چیز ملی ہے پرواز کے مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا مجھے بھی پتا نہیں ہے تیرا درد کیا ہے اللہ کے عاشقوں سیکھا کہ اللہ پہ کیسے مارا جاتا ہے اللہ پہ مرنا کیا ہے حسین تین لڑکیا حسین لڑکا آ گیا صرف آ رہا ہے ہمت کر کے میں جھگا دی یہ ہے مرد مجاہد اب اس کا پتا چلے گا کہ نہ کہ ہاں معیشت تو کی گیا یہ اللہ والا سے چیزیں سیکھی جاتی ہیں بہت سے لوگ میرے ساتھ میرے شیخ کے کے ساتھ حضرت والا ساتھ امید رہے مگر ان کی سیکھی نہیں میں بھی کوئی اللہ نہیں بندہ بنا دے سیکھنی چاہیے چیز چیزیں خط لکھے کوئی مایوسی تو ہے نہیں جو برا نہیں چھوٹ رہا ہے خط لکھ دیں یہ کرتے مجھ سے یہ برا نہیں چھوٹ رہا اللہ والے زبردست بتاتے کے بتاتے بھائی نہیں جاتی آپ لکھتے تو دیکھیں صحبت اہل اللہ سے بڑے بڑے شرابی کباجے کی زندگی بدل جگر بڑھانا کافی شراب پیتے تھے شراب پیتے تھے ان کی زندگی بڑھ گئی اللہ تعالیٰ کی صحبت سے میرے شیخ کے پاس اتنے شرابی کباب کے بیچارے آئے ایک جگ پی کے شراب پی جگ بول کے جگ جگ بھر بھر کے شراب پیتا تھا حضرت کے پاس احتکاب میں نل سے بیٹھا شراب چھوڑ دی توبہ کر لی داڑھی رکھ دی ماشاء اللہ سنت میں داڑھی زندگی پتہ کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی صحبت سے بڑے بڑے لوگوں کی زندگی بدل جاتی صحبت اہل اللہ کیمیا ہے کیمیا کیمیکل ہے تو زبردست ہے کہ مالی جی تو ہے ہی جنگل رہتے ہیں صحابی پہلے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ صحبت سے پہلے شرابیں پیتے تھے کہ جب حیران ہوتے حرام شراب سارے صحابہ کرام نے مکے توڑ دی پوری مکے چیز میں شراب کی حیرت لگی ایسے عمل والے تھے وہ صحابہ کرام ہمیں بھی اللہ کی ہمت ہے آج کے زہر ہوتے دور میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کی صحبت میں لاکھوں کی زندگی بدل رہی ہے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے تنظ اور تنقید نہیں کرنی چاہیے ان پر میں ہر جگہ کر رہا ہوں سوشل میڈیا سے تو تیار ہو گیا Facebook YouTube WhatsApp link done tick tick tick tick اور اللہ والوں سے جو آپ کے بیان کر رہے ہیں ہماری مسجد میں بزرگ ان کے خلاف زبانیں بول رہے ہیں وہ بولے لگ رہے ہیں سوشل میڈیا کا ہے اللہ والے ہیں یو آر ٹین آپ ٹین ہوں گے اللہ والے ٹین نہیں ہوتے جو اللہ والوں کو ٹین سمجھتا ہے وہ ٹین جو بھی سمجھنا ہے وہ تو بیچارے اپنے جنجان کو بلا رہے ہیں اور ہم ان پہ تنقیدیں کر سمجھ میں نہیں آتی تو ان سے لڑائی مل کے مشورہ کر رہے ہیں تنقید اور تنقید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہم لوگ انگور کے کیڑے انگور کھانے چلے تھے انگور کے پتے پہ آگے ہو گئے اللہ والے اللہ پہ آگے تھے وہ سچی سچی بات بتاتے ہیں ہماری کیڑ رکھتی ہے تو ہمیں نہیں آؤں آواز نکلتی ہماری یہ کیسی بات ہے بہار کا جناب اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں اللہ تصویروں کے سلسلے میں اسمارٹ فون کے سلسلے میں ہم سب کو بچا دے اپنے کریم قلب کریم سہم کریم عطا فرما گناہوں سے بچنے والی اللہ والی حیات عطا فرما میرے لیے طالب اللہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت رکھا تمہاری کروڑوں جانے عطا فرما اور حضرت مولانا حضرت صاحب عطا فرما کو جتنے علماء کرام ہیں اور یہ اللہ تبلیغی جماعتوں کی خوب نصرت فرما مدد فرما تبلیغی مراکز کی بات مدارس تدار کی فرما یہ اللہ علماء کرام کی کی بارت کرنا اس مسجد کو تمام کو اپنی رحمت سے قبول کروا دے اور اللہ کے دے بیان قبول کی آئیوں ہماری